ہر نعمت کی چابی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عافیت پر ہم روز اپنے منہ سے کتنی چیزیں آرام سے کھاتے پیتے ہیں لیکن نہ شکر ہے نہ احساس مگر جب وہ حالت آ جائے کہ غذا ناک سے دی جانے لگے تب اس نعمت کی قدر آتی ہے بیت الخلاء سے فراغت کے بعد عافیت کے شکر کی تلقین ہے کہ یہ دعا پڑھو الحمد للہ ہلدی اذہ الاذى وافانی اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور عافیت عطا فرمائی بیت الخلاء کا معاملہ تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو جائے تو انسان کس قدر عاجز پریشان اور بے پردہ ہو جاتا ہے عافیت دراصل ہر نعمت کی چابی ہے مال اولاد رزق گھر یہ سب تبھی دل کو اچھے لگتے ہیں جب عافیت نصیب ہو کوئی کینسر میں تڑپ رہا ہو تو کیا مال اور کیا اولاد کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تو نماز سے پہلے ہی دس بار اللہ تعالیٰ سے دیگر دعاؤں کے ساتھ عافیت بھی مانگتے اللہم مغفلی وحدنی ورزقنی وعافنی اس لیے عافیت کی دعا یاد کریں روزانہ کا معمول بنائیں اور مشکل و پریشان حالات میں صبح و شام عافیت کی مختصر دعا کم از کم ایک سو بار مانگ لیا کریں مثلا نمبر ایک انی اسلوکلعافیت العافیت فی الدنیا والآخرہ نمبر دو انی اللہمنی العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ نمبر تین لی ورحمنی وعافنی ورزقنی